سرات مستقیم سرات مستقیم کیا ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے ایک محکم راستہ مقرر کر دیا ہے ہر چیز نہایت درجہ پابندی کے ساتھ اسی مقرر راستے پر چل چلی جا رہی ہے بہوالا حامیم سجدہ آیت گیارہ حتیٰ کہ شہد کی مکھی ہی بہوالا صورت النحل آیت اڑسٹہ انہتر جس طرح کائنات کی دوسری چیزوں کی صحیح کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سبیل اللہ پر بالکل ذلول بن کر چلتی رہیں بہوالا صورت النحل آیت انہتر اسی طرح انسان کی کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے البتہ انسان چونکہ حالت امتحان میں ہے اس لیے اس کو صرف بتانے پر اکتفا کیا گیا ہے اور اس کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے خواہ اس کو پکڑ لے یا اس سے انحراف کرے بہوالا صورت الدہ آیت تین جب خدا نے خود یہ بتا دیا ہے کہ سبیل سبیل اللہ کیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس پر اعتماد کرے اور اس یقین کے ساتھ اس کو اختیار کر لے کہ یہی واحد راستہ ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے صورت ابراہیم آیت بارہ اگر آدمی کسی وقتی سبب سے متاثر ہو کر کسی اور راستے کی طرف جھکا تو سبیل اللہ اس سے چھوٹ جائے گی اور جس سے سبیل اللہ چھوٹ جائے اس کے لیے اس دنیا میں ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں بہا والا سورت انعام آیت ایک سو ترپن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی انسان انسان ہے جو سرات مستقیم پر ہو جو سرات مستقیم سے ہٹ جائے وہ گویا مقام حیوانیت پر جا گرا کیا وہ شخص جو جانور کی طرح اوندھے منہ چلتا ہو راہ یافتہ ہے یا وہ شخص جو انسان کی طرح سیدھا سرات مستقیم پر چل رہا ہو کہہ دو خدا ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو افم یمشی مکبن علی وجہ ہی اہدا ام یمشی سوین علی سرات مستقیم قل هو الذی انشاءکم وجعل لکم لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون سورة الملک آیت بائیس تیئیس معلوم ہوا کہ سرات مستقیم پر ہونا یہ ہے کہ آدمی سما و بصر و فواد کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے زندگی گزار رہا ہو یہ سما و بسر و فواد کیا ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں جو ایک جاندار کو محض جاندار کے مقام سے اٹھا کر انسان کے مقام پر کھڑا کرتی ہیں اس کے برعکس حیوانوں کی مثال ہے جو اگرچہ چلتے پھرتے ہیں مگر سما و فواد کی ان صلاحیتوں سے محروم ہیں جو مخصوص طور پر انسان کو دی گئی ہیں اب جو لوگ انسانی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہوئے ان سے کام نہ لیں انہوں نے گویا اپنے کو مقام انسانیت سے گرا کر مقام حیوانیت پر ڈال دیا چنانچہ ان کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ وہ کتے کے مانند ہیں بہوالا صورت اعراف آیت ایک سو وہ گدھے کے مانند ہیں بہوالا صورت جمعہ آیت پانچ وہ چوپائے کے مانند ہیں بحوالہ صورت الفرقان آیت چوالیس حتیٰ کہ ان کی زیادہ بگڑی ہوئی قسموں کو بندر اور سور بحوالہ صورت المائدہ آیت ساٹھ قرار دیا گیا ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ان نشرتین لا کلو خدا کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں کچھ نہیں سمجھتے الانفال آیت بائیس ایک بات جو عقل کے استعمال سے بخوبی سمجھے سمجھی جا سکتی ہو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا گویا مخاطب کے پاس عقل ہی نہیں اللہ کی نظر میں آدمی کو اندھا بہرا بنا دیتا ہے قرآن کی سورہ نمبر پچانوے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا پھر اس کو بدترین پستی میں ڈال دیا اس سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں باہوالا صورت اول الذکر سے مراد مقام انسانیت اور ثانی ذکر کے سے مراد مقام حوانیت ہے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مقام انسانیت پر پیدا کیا پھر اس کو مقام حیوانیت میں ڈال دیا اب اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے جائے اگر ہم چاہتے تو اپنی نشانیوں کی بدولت اس کو بلند مرتبہ کر دیتے مگر وہ زمین سے لگ گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کی بہوالا صورت عراف آیت ایک سو چھہتر اس قسم کی آیتوں میں جن لوگوں کو اندھا بہرا بے عقل کہا گیا ہے وہ ازویاتی معنوں میں اندھے بہرے نہیں ہو گئے ہیں نہ پاگلوں کی طرح فی الواقع کسی گڑھے میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو اپنے وقت میں علم اور دانش کے امام سمجھے جاتے تھے وہ عالی شان مکانات اور قلعے بناتے تھے تجارت زراعت و باغبانی کے ماہر تھے وہ قوموں اور ملکوں کی قیادت کر رہے تھے سورہ اعراف کی مذکورہ بالا آیت ایک سو چھہتر کے سلسلے میں شان نزول کی جو روایتیں ہیں ان میں عرب کے امیہ بن ابی اسلط کا نام آتا ہے جو نہ صرف اپنی عمارت اور فیاضی کے لیے بلکہ شاعری اور حکمت کے لیے بھی مشہور تھا اسی طرح حضرت موسا کے آخر زمانے کے ایک شخص بلعام ابن بعور کا نام آیا ہے جو عالم اور زاہد کی حیثیت سے اس وقت کے عراق کا ایک ممتاز ترین آدمی تھا عبادہ بن اسامت سے مروی ہے کہ وہ قریش کے سرداروں کو اس کا مزداق سمجھتے تھے جو کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے پورے عرب کے لیڈر بنے ہوئے تھے بہوالا البحر المحیط پھر اندھے بہرے ہونے کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان اور حیوان کے فرق پر غور کیجیے حیوان میں بظاہر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ہیں وہ چلتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے دیکھتا سنتا ہے دکھ درد کا احساس کرتا ہے پھر وہ کیا چیز ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے ماہرین حیاتیات بتاتے ہیں کہ وہ فرق یہ ہے کہ انسان تصوری فکر یعنی کانسیپچول تھاٹ کی صلاحیت رکھتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ سوچ کر کسی بات کو ماننا بغیر اس کے کہ وہ وہ چیز ایک مادی حقیقت کے طور پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے سامنے موجود ہو حیوانات اس قسم کی صلاحیت نہیں رکھتے اسی سے مقام انسانیت اور مقام حیوانیت کے فرق کو سمجھا جا سکتا ہے مقام حیوانیت یہ ہے کہ آدمی کو مادی حقائق اور مفاد و مزارے کے سوا کوئی اور چیز متحرک نہ کر سکے اس کے برعکس مقام انسانیت یہ ہے کہ ذہنی طور پر کسی چیز کی سچائی ثابت ہو جانے کے بعد اس کو مان لیا جائے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کا نقشہ بنایا جائے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کتاب بفی خد بالغیب اس کتاب میں کچھ شک نہیں راہ دکھاتی ہے ڈرنے والوں کو جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے سورت البقرا آیت دو قرآن میں ہدایت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کا حال یہ ہو کہ صرف مادی حقائق کا زور یا نفع و نقصان کا اندیشہ ہی انہیں متاثر کر سکتا ہو اس کتاب سے وہ لوگ ہدایت پاتے ہیں جو ایسی صداقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں جن کی اہمیت تمام تر ذہنوں میں ہوتی ہے خارجی حقائق کا زور جن کو منوانے کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہوتا گویا ایمان بشہود مقام حوانیت ہے اور ایمان بالغیب مقام انسانیت ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر کے قبول اسلام کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی اس کو کچھ نہ کچھ جھجک اور تردد اور فکر ضرور ہوا سوا ابو بکر کے جب میں نے ان کو اسلام کے متعلق بتایا تو انہوں نے کسی تردد اور تعمل کے بغیر فوراً اسلام قبول کر لیا ما دعوت اہل اسلام اللہ کانت اندہو و تردد و نظر اللہ ابا بکر محکم من تو ولا فی بہوالا البدایا و نہایا جل تین صفا ستائیس یہ مقام انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جو ابو بکر صدیق کو حاصل تھا وہ خالص جوہر ذاتی کی بنیاد پر کسی چیز کی قدر و قیمت کو سمجھ سکتے تھے کوئی شخص پیغمبر اسلام کی اعلیٰ شخصیت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا کوئی معجزات سے کوئی قرآن کے معفوق ادب سے کوئی فتح مکہ سے کوئی اسلام کی مادی برکات سے مگر ابو وکر صدیق اتنے بلند فکری مقام پر تھے کہ مجرد حسن قباہ کی بنیاد پر کسی چیز کو قبول یا رد کر سکتے تھے اسی طرح جب حضرت ابو بکر نے مرض مرض وفات کے وقت حضرت عمر فاروق کے حق میں خلافت کی وصیت فرمائی تو لوگوں میں عام بے چینی پیدا ہو گئی طلحہ بن عبداللہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ لوگوں نے مجھے اپنا قاصد بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں پر حضرت عمر کی سختی آپ نے اپنی زندگی ہی میں دیکھ لی ہے پھر اپنے بعد جب ہمارے کام آپ ان کے حوالے کر دیں گے تو کیا حال ہوگا اور اللہ آپ سے ان کے بارے میں سوال کرے گا پھر آپ اس وقت کیا جواب دیں گے علیہ طلحہ بن عبد اللہ فقال فقال انا من ورائی علیہ کا یخولون قد غلز غلزا عمر علینا فی حیاتک اذا بادہ وفات عمرنا واللہ وائلو کا انہ ما انت قائل مگر جو لوگ مقام انسانیت کے اعلیٰ درجے پر تھے وہ ظاہر سے گزر کر باطن کو دیکھ رہے تھے انہیں نظر آ رہا تھا کہ حضرت عمر کی سختی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے ہوتی ہے اور ان کے سینے کے اندر جو قلب قلب خاشے ہے وہ ان کے حق پر قائم رہنے کی سب سے بڑی ضمانت ہے حضرت عثمان نے فرمایا کہ ان کے ظاہر پر نہ جاؤ کیونکہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے سری رتو خیر علانیہ یہی بات حضرت ابو بکر نے بھی دوسرے الفاظ میں فرمائی جو شخص سرات مستقیم پر ہو اس کے اندر اعتراف کا اعلیٰ ترین مادہ پیدا ہو جاتا ہے قریش نے آپ کی زبان سے قرآن کو سنا تو بول اٹھے یہ تو شاعر کا کلام ہے شاعر کا لفظ ان کے یہاں کوئی برا لفظ نہ تھا مگر اللہ کے نزدیک وہ ایمان قلیل تھا ایمان کلی نہ تھا بہوالا صورت حاق کا آیت اکتالیس وہ اس کو شاعر کا کلام بتا کر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یہ بس ایک ادبی کارنامہ ہے اس میں ملت ابراہیمی کی قدیم تعلیمات کو اچھوتے انداز میں بیان کر دیا گیا ہے اس طرح کتاب الہی کی یہ حیثیت ہو جاتی تھی کہ یہ ایک ادبی اعتراف اس کا حق ادا کرنے کے لیے کافی ہے حالانکہ قرآن کا اصلی اصلی حق یہ تھا کہ اس کو صداقت اعلیٰ کا اظہار سمجھا جائے اور اس کو حق الیقین کے ساتھ پکڑ لیا جائے مکہ میں داخلے سے ایک دن پہلے جب آپ نے ابو سفیان سے کلمہ اسلام کا اقرار کرنے کے لیے فرمایا تو انہوں نے کہا با ابی انت وامی ما احلمک و اکرمک و اوسلک حاضی و اللہ کانا فی نفسی منہا شعین حتیٰ الان اس کے بعد جب آپ کے چچا عباس نے صورتحال کی نزاکت کا احساس دلایا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ابو سفیان کے لیے آپ کی شرافت آپ کی بربادی کا اعتراف کرنا آسان تھا کیونکہ اس کے بعد بھی ان کو یہ نفسیاتی تسکین حاصل رہتی تھی کہ ان کے اور آپ کے درمیان اگر فرق ہے تو صرف اخلاقی ہے نہ یہ کہ آپ کا نظریہ صحیح ہے اور ان کا غلط اور بلا شبہ نظریاتی اعتراف کسی انسان کے لیے اخلاقی اعتراف کے مقابلے میں بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے